ابو حریرا رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا کی اللہ جل رزق آل محمد کوتا اے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں کو صرف اتنی روزی دے جس سے ان کے جسم کا رشتہ برقرار رہ سکے جامع ترمزی حدیث نمبر دو ہزار تین سو اکسٹھ یہ حدیث صحیح ہے